السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج دارالعلوم دیوبند سے ایک عالم دین کا بیان آتا ہے صبح میں ویڈیو کلپس سب لوگ دیکھے ہیں اور پھر پورے میڈیا چینلز اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے مین سٹریم میڈیا گودی میڈیا سب اس کو بہت زیادہ ریپیٹ کر کے چلاتے ہیں کہ C A N P R N R C کی مخالفت میں جو کچھ احتجاج مسلم خواتین کر رہی ہیں اب ان کے احتجاج کو روک دینا چاہیے کیونکہ کامیابی حاصل ہو چکی حکومت نے ایشورنس دے دیا کہ این آر سی اب اس کے بارے میں گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے اور رہی بات سی اے کی تو یہ تو قانونی لڑائی ہے اس کو کورٹ اور عدالت میں بھی ہم لڑ سکتے ہیں لہٰذا یہ عالم دین سب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں اور یہ انٹرنیشنل لیول پر اس کو پبلسائز کیا جاتا ہے اسٹیٹمنٹ کو اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے اور میڈیا کی جانب سے کہ مسلم مسلمان جو کلرجی ہے ریلیجیس لیڈرز ہے اور گورنمنٹ ہے دونوں میں کچھ حد تک کمپرومائز ہو گیا ہے اور یہ ایشو پوری طریقے سے اب سالو ہو گیا ہے دلی الیکشن سے دو دن قبل اور پھر ایسے ٹائم پر جب پوری دنیا اس وقت شاہین باغ کے مظاہرے کے بارے میں بات کر رہی ہے اور گلوبل لیول پر سپورٹ آ رہا ہے مائنورٹیز کے لیے اور ایک طرح سے حکومت اپنے آپ کو کارنرڈ محسوس کر رہی ہے ایسے ٹائم پہ دارالعلوم کے عالم دین کا یہ بیان انتہائی افسوسناک ہے ایسا بیان پہلے بھی ایک عالم دین نے دیا تھا لیکن اس وقت ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ ایسے علماء جو اس وقت حکومت کے اعلی کار بن رہے ہیں اور بعد میں ایسا بیان دیتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہی نہیں تو پھر علماء کی باتوں پر بھی اب کسی کو بھروسہ نہیں رہا اور اسی قیادت کی ہم پوری طریقے سے مذمت کرتے ہیں اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ جب ایسا کوئی بیان آیا تو وہ علماء جو اپنے آپ کو حق پسند سمجھتے ہیں وہ فوری طور پر تردید کرتے اور شاہین باغ کی تائید میں کچھ تو بیان دیتے شاہین باغ میں تو ایسے بھی دوسرے مذاہب کے بھی جو مذہبی رہنما ہیں وہ بھی آئے اور وہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں فلمی دنیا کے لوگ وہ بھی آئے پریس بھی آیا میڈیا بھی آیا اس وقت تو مسلم قیادت غائب تھی کہاں تھی مسلم قیادت اور کہاں تھی یہ علماء کرام جب یو پی میں بربریت اور ظلم کا ننگا ناچ ہو رہا تھا کہاں تھی یہ مسلم قیادت اسام میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے وہاں کی ڈیٹینشن سینٹر سے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو رہا کرنے کا جیو کل آیا ہے اور وہاں کے منسٹر نے کہا ہے کہ ہر ڈیٹینشن سینٹر سے جو غیر مسلم قیدی ہیں ان سب کو رہا کر دیا جائے یعنی صرف مسلمانوں کو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا جائے اس وقت آپ کو بیان دینا آپ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا آپ کی طرف سے بیان نہیں آتا جب خواتین پر ایسے حملے کیے گئے کہ پانچ سو روپے ہزار روپے لے کر عورتیں وہاں پر بیٹھی ہیں بکاؤ عورتیں آپ اس وقت بیان نہیں دیتے جب گولیاں وہاں پر چلتی ہیں بچوں کو لاٹھیوں سے پیٹا جاتا ہے اس وقت آپ بیان نہیں دیتے اگر آپ مظلوموں کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے تو خاموش اپنے مدرسوں میں اپنے اداروں میں عبادت ذکر اذکار کرتے بیٹھیے لیکن آج صبح آپ نے جو ویڈیو جاری کیا اور اس میں آپ کے پیچھے دو پولیس والے کھڑے ہیں آپ کس کے اشارے پہ یہ بیان دے رہے ہیں ہیں اور آپ کا بیان پوری دنیا میں عام ہو جاتا ہے اور اب آپ ایک معمولی سی پریس ریلیز بھیج دیتے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے ایسے وقت جو حق پسند علماء ہیں جو اپنے آپ کو حق پہ محسوس کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں ایسی مسلم قیادت بھی پوری طریقے سے غائب ہے کوئی آگے بڑھ کے اس بیان کی تردید کرنے اور اس کو ریجیکٹ کرنے نہیں آیا تو ہم اس وقت تمام مسلم خواتین جو ہے اس وقت اپنی جتنی مسلم قیادت ہے ان ان کے ان سے ہم بالکل شرمندہ ہیں افسوس کر رہے ہیں کہ ایسی قیادت ہم کو ملی ہے اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہو اور اللہ کے رسول کی لانت ہو تمام انسانوں کی لانت ہو جو مظلوموں کے ساتھ نہیں ٹھہر سکے بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح اعلی کار بن رہے ہیں ایسی طاقتوں کا جو معصوموں پہ ظلم کر رہے ہیں بہت افسوس کی بات ہے